السيد العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفه ونفه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون روزہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرض قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو علیکم علیہ تم پر روزہ فرض ہے کما کتبہ اللہ دینا من کم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا مومن آدمی جو مومن ہے اس پہ روزہ فرض ہے اور کسی بھی بندے کو مومن بننے کے لیے گیارہ کام کرنے پڑتے ہیں ان میں سے اگر ایک کام بھی نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں ہے صحیح بخاری کے اندر بڑی مشہور حدیث ہے حدیث جبریل جس کو کہتے ہیں جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانی شکل میں آ کر چند ایک سوالات کیے اس میں ایک سوال یہ تھا کہ آپ مجھے بتائیے ایمان کیا ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم آخری ول قدری خیری ہی و شرری ایمان کیا ہے اللہ پر ایمان ہو فرشتوں پر ایمان نبیوں رسولوں پر ایمان کتابوں پر ایمان اچھی بری تقدیر پر ایمان اور چھٹے نمبر پر یوم آخرت قیامت کے دل پر یقین یہ ایمان اللہ سبحانہ ہوا تعالی پر ایمان ایمان کا سب سے پہلا جز ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے اللہ پر ایمان لانا کسے کہتے ہیں صحیح بخاری کے اندر ہے حدیث وقت عبد القیس بنی عبد قیس کا وفد کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دین سیکھنے کے لیے جب وہ جانے لگے تو آپ نے ان کو کچھ کام کرنے کا حکم دیا اور کچھ کاموں سے آپ نے منع کیا ہمارا ہوں بال ایمان بلّہ وحدہ ہوں انہیں اللہ وحدہ لا شریف پر ایمان لانے کا حکم دیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور پوچھا تدرون مل ایمان و بلّہ وحدہ کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریف پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے بس اللہ پر ایمان ہو گیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے کہنے لگے اللہ رسول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا اللہ پر ایمان لانے کا معنی ہے انت اللہ الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دو وہ محمد ابو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے کی اللہ کا بندہ ہونے کی گواہی دو وہ توملا نماز قائم کرو وہ تخت الزکا زکوٰۃ ادا کرو وہ تسوم رمضان اور رمضان کا روزہ رکھو خوبص اور جہاد کرو جہاد کے نتیجے میں اگر تمہیں مال غنیمت ملتا ہے تو اس میں سے پانچواں حصہ اللہ کے راستے میں دے دو باقی چار حصے غازیوں میں تقسیم کر یہ کل پانچ کام ہیں اللہ پر ایمان لانے کا بہنا یہ پانچ کام پانچ یہ اور چھ وہ ارکان ایمان کل گیارہ کام بن جاتے اور وہ دوسری حدیث اس میں حج کا ذکر بھی ہے وحج جزبئی منیش کا سا سبیلا بیت اللہ کا حج کرنا یہ کل گیارہ کام بن جائیں گے تو جو آدمی یہ کام سر انجام دیتا ہے وہ مومن ہے اور اس پر روزہ فرض ہے اور روزہ فرض کرنے کا مقصد اللہ نے بیان کیا ہے اللہ اللہ خن تاکہ تم منتقی پرہیزگار بن جاؤ یعنی روزہ بھوک ہڑتال کا نام نہیں ہے کہ بندہ شہری کھائے سارا دن بھوکا رہے شام کو افطاری کر لے اس کا نام روزہ نہیں محض کھانا پینا چھوڑ دینے سے روزہ دار بندہ نہیں بنتا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں ملب یادا بھی حاجت شرابا ہو جو آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ریبت چگلی دھوکہ فراڈ جھوٹ بازی ایسے کام ترک نہیں کرتا فلیس اللہ طعامہ ہوا شرابہ ایسے بندے کے کھانا پینا چھوڑنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے دوپہر کا کھانا اس نے بند کر دیا ہے پینا اس نے بند کر دیا ہے اللہ کو اس کی ضرورت کوئی نہیں اگر یہ اللہ کی نافرمانی والے کام نہیں چھوڑتا کتنا ہی بے وقوف اور پاگل آدمی ہے وہ جو اللہ تعالی کا حکم مان کر حلال رزق پاکیزہ صاف ستھرا پانی عمدہ غذائیں اور کھانا یہ تو چھوڑ دیتا ہے لیکن اسی اللہ کا حکم مان کے خبیص کام گندے افعال برے کردار نہ زیبا گفتار ترک نہیں کرتا اللہ کا حکم مان کے اچھے کام چھوڑ دیے لیکن اس کا حکم مان کے برے کام نہیں چھوڑے یہ عقل مندی نہیں ہے یہ جہالت اور بے وقوفی اور پاگل پن کی نشانی ہے جو آدمی اللہ سبحانہ ہوا تعالی کا حکم مان کے اچھے کام ترک کر دیتا ہے اس کو عقل اس سے یہ سکالا کرتی ہے کہ وہ اللہ کا حکم مان کے برے کاموں سے بہت زیادہ دور بھاگ جائے یہ دانش مندی نہیں ہے کہ وقتی طور پر اللہ کا حکم مان کے پاکیزہ حلال رزق وہ چھوڑے ہوئے ہے گرمی لگتی ہے بھوک پیاس کی شدت ہے غسل خانے میں جا کے آدھا آدھا گھنٹہ اپنے سر کو پانی کے نیچے کر کے رکھتا ہے کہ شدت پیاس کی ذرا کم ہو کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا تنے تنہا ہے اور اکیلے میں اگر وہ پانی کے دو چار گھونٹ پی لے پیٹ بھر کے پانی پی لے کسی کو کوئی پتا نہیں لیکن پھر بھی نہیں پیتا جسم پہ پانی ڈالتا ہے حلق سے نیچے نہیں اتارتا کیوں اس لیے کہ مجھے میرے اللہ نے روکا ہے ہاں اسی اللہ نے جھوٹ بولنے سے بھی روکا ہے اسی اللہ نے غیبت چگلی گالی گلوچ سے بھی منع کیا ہے لڑائی جھگڑے سے بھی روکا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکام یہ عجیب آدمی ہے کہ اللہ کا حکم جو اس کے جی میں آتا ہے وہ مان لیتا ہے جو جی میں نہیں آتا نہیں مانتا اس قسم کی عشاعتیں اللہ کو نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ اپنا خالص موتی اور فرما بردار بندہ چاہتا ہے جو ہر ہر بات میں اللہ کا حکم مانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے کوئی بندہ آ کے آپ سے لڑائی کرتا ہے جھگڑا کرتا ہے گالی گلوچ کرتا ہے آپ اس کو جواب نہ دیں بلکہ کہے فل یا پل ان سائے من وہ بھائی میں روزے دار ہوں میں نے تیرے ساتھ نہیں لڑنا تیرے ساتھ میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے حد پر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑا چھوڑ روزے کا تو یہ تقاضا ہے روزہ بندے کو اللہ تعالیٰ کا تقوا سکھاتا ہے پرہیزگاری سکھاتا ہے اور اگر کوئی آدمی روزے کے یہ تقاضے پورے کر لے روزہ رکھے ایمان کی حالت میں اور اپنا محاسبہ کرے کہ مجھ سے میری زندگی میں کیا کیا گناہ سرزد ہوتے ہیں اور میں نے ان سے کیسے بچنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منفاء مرمبان آ ایمان صاحب آل ما تقدم زندگی جو آدمی مومن ہو اور اپنا احتساب کرے اپنا محاسبہ کرے اللہ تعالیٰ سے نیکی اور ثواب کی امید رکھے اور اس حال میں وہ روزہ رکھے گا تو اللہ اس کے پچھلے سارے گنا معاف فرما لے ایسے ہی جو آدمی رمضان کی راتوں کا قیام کرتا ہے تحجد و ترابی کا اہتمام کرتا ہے بندہ مومن ہے اپنا محاسبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے نیکی کی امید رکھتا ہے ثواب چاہتا ہے اس کے بھی پچھلے سارے گنا معاف ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی آدمی اس کے تقاضے پورے نہیں کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کم من کتنے ہی روزہ دار روزہ رکھنے والے ایسے ہیں لئی صلاح من سیامی ویل والعطش کہ ان کو روزے کے بدلے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا نیت درست ہو عمل ٹھیک ہو تقاضے پورے ہوں تو اتنا اجر ہے کہ پچھلے سارے گناہ معاف اور اگر روزے کے تقاضے پورے نہیں ہیں تو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا وہ کم میں بن قیام ہی شہر کتنے ہی راتوں کو بیدار رہنے والے شب بیداری کرنے والے تحجد اور تراوی کا اہتمام کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں رات کے جاگنے شب بیداری کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کے تقاضے پورے نہیں کرتے ہیں تو روزے کا مقصد اللہ نے بیان کیا ہے اللہ اللہ کو خون تاکہ تم مستقی بنو پرہیزگار بنو اور روزہ رکھنا فرض ہے یہ کسی کو بھی معاف نہیں ہے جو آدمی سمجھتا ہے کہ میں مسلم ہوں مومن ہوں اس پر روزہ فرض ہے اور معاف نہیں ہے کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دی ہے تمنقانہ مریض اور الاثرین فاجزہ من ایام اخر کوئی آدمی مسافر ہے سفر کی سختیوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا کوئی آدمی بیمار ہے بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا فعدت من ایام اخر وہ رمضان کے بعد روزے رکھ لے بیمار جب صحت مند ہو جائے پھر روزہ رکھے مسافر کا جب سفر ختم ہو جائے وہ روزے رکھے شروع اسلام میں اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے ایک رخصت دی واحد اللہ دینا فدیا صاحب کہ جو آدمی طاقت رکھتا ہے فدیا دینے کی وہ فدیا دے لے روزہ نہ رکھے صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے صحابہ کرام ہٹے کٹے صحت مند جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا فمن شاہ جو چاہتا روزہ رکھ لیتا ومن شاہ افطارا وہ اط مکانا ہوں مسکین اور جو چاہتا روزہ نہ رکھتا بلکہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا چاہے صحت مند ہے مسافر بھی نہیں ہے پھر بھی رخصت کہ جو چاہے روزہ رکھے جو چاہے فدیہ دے دے لیکن اللہ نے یہ کہا وہ انتسوم خیر اللہ اگر تم روزہ ہی رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رخصت بیمار اور مسافر کے لیے خاص نہیں تھی بلکہ سب کے لیے تھی اگر یہ رخصت صرف بیمار اور مسافر کے لیے ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا فرمان و خیر اللہ کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے یہ بات بنتی نہیں کیونکہ بیمار آدمی تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا پھر اس کے لیے روزہ رکھنا بہتر کیسے یہ رخصت عام تھی کوئی بیمار ہے خاص صحت مند ہے مسافر ہے خاص گھر کے اندر مقیم ہے اگر چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو فدیہ دے دے یہی صحیح بخاری کی حدیث سے واضح ہو رہا ہے کہ جو چاہتا روزہ رکھ لیتا جو چاہتا روزہ نہ رکھتا بلکہ انتظار کرتا اور کسی مسکین کو کھانا کھلا ہے یہ شروع اسلام میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی تھی لیکن بعد میں اللہ نے اس رخصت کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمن شاہدہ شاہدم کو جو آدمی تم میں سے اس ماہ سیام رمضان المبارک کو پالے وہ اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے کانا مریدن اخر اور جو مسافر ہے یا مریض ہے وہ بعد کے دنوں میں روزے رکھ کے روزوں کی تعداد پوری کرے یہ فدیے کا قانون اللہ نے ختم کر کے روزے کو لازم کر کے کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یورید اللہ بیکم السرا والا یورید و بیکم السرا اللہ تمہارے اوپر آسانی کرنا چاہتا ہے تنگی نہیں کرنا چاہتا یعنی نہ دینا بلکہ روزہ ہی رکھنا اللہ تعالی کی عدالت میں اللہ تعالی کے ہاں آسانی ہے مشقت نہیں ہے چاہے لوگ جن کی عقل و فہم سلیم نہیں ہے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ مریض کے لیے شدیا دے دینا آسان ہے روزہ رکھنے کی نسبت لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں یورید اللہ بکم السرا والا یورید و السرا اللہ نے روزے کو لازم کر کے فدیے کو منسوخ کر کے تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کیا ہے تنگی کا نہیں دوسرا فائدہ والی تکمیر میر تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو مریض آدمی ہفتہ دس دن پندرہ بیس دن پورا مہینہ اگر بیمار رہا ہے وہ بعد میں روزے رکھے گا روزوں کی تعداد پوری ہو جائے گی اور اگر فدیا دے گا تو تعداد پوری نہیں ہوتی پہلا فائدہ کہ فدیا دینے کے بجائے روزہ رکھنے میں آسانی ہے مشکل مشقت نہیں ہے دوسرا فائدہ والی تکمل میرے ہٹ جاتا تاکہ تم تعداد روزوں کی پوری کرو تیسرا فائدہ والی دکھ اللہ علامہ روزہ تم تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی اللہ کی بزرگی اور تکبیر بیان کرو روزہ رکھ کے روزہ دار نیک نسبتاً زیادہ کرتا ہے نیکیوں میں وہ زیادہ بڑھتا ہے قرآن کی تلاوت ذکر اذکار زیادہ کرتا ہے روزہ دار عام آدمی کی نسبت یہ تیسرا فائدہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ولی تو کے اللہ علامہ حداب اللہ کا ذکر اللہ کی تقدیر اللہ کی بزرگی اور بڑائی بیان ہو چوتھا فائدہ اللہ نے بیان کیا والا اللہ تم تشکرون تاکہ تم اللہ کا شکر کرو اور روزہ رکھنا یہ شکرانے کا طریقہ ہے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ کیا ہے کہ بندہ روزہ رکھے پاس محرم یہودی روزہ رکھا کرتے تھے کس شکرانے میں کہ اللہ تعالی نے موسا علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی یعنی روزہ شکرانے کا طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ہم موسا کے زیادہ حقدار ہیں ہمارا تعلق موسا علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں کی نسبت زیادہ ہے لہذا اس شکرانے کے طور پہ ہم بھی روزہ رکھا کریں یعنی روزہ یہ شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے فدیے کو منسوخ کر کے روزے کو لازم کر دیا ہے اللہ اللہ کو تشکرون تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو آج بھی کچھ لوگ بیماروں کی طرف سے فدیا دے دیتے ہیں لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں اللہ سبحانہ ہوا نے اس حکم کو منسوخ کر دیا ہے صحیح بخاری ہی کے اندر حدیث موجود ہے کہ پہلے ایسے ہوتا تھا ابھی جس کا ایک قصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ جو چاہتا روزہ رکھتا اور جو چاہتا افطار کر دیتا اور اس کے بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدل للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فرماتے ہیں فامروا بالصوم تو لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دے دیا گیا پھر جو اختیار تھا وہ ختم ہو گیا اور لوگ حکم دیے گئے کہ روزہ رکھیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور بیماری کی حالت میں ہی فوت ہو گیا وہ کیا کہ زندگی میں رمضان کے آٹھ دس پندرہ بیس دن یا پورا مہینہ یا بس اوقات بیماری لمبی ہو جاتی ہے ایک سال دو سال اس نے روزے نہیں رکھے جب تک صحت مند تھا روزوں کا پابند تھا تھا مومن بندہ ہے لیکن بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکا صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مم ماتا و علیہ سیام انہ کوئی بھی آدمی جو فوت ہو گیا اور اس پر روزہ فرض ہے چاہے وہ روزہ رمضان کا ہو چاہے کفارے کے روزے ہوں چاہے نظر کے روزے ہوں فرض ہے اس نے اپنی زندگی میں رکھنے سے رکھ نہیں سکا ساما ولی اس کے اولیاء اس کے برا تھا اس کی طرف سے روزہ رکھے آدمی کے برا تھا اس کی اولاد بیٹے بیٹیاں پوتے پڑپوتے نواسے بہن بھائی والدین چچا تایا چچا داد بہن بھائی یہ سارے اولیاء ہیں ہیں یہ جائیداد اور وراثت کے حقدار بنتے ہیں یہ اولیاء ہیں اور ان اولیاء کو جہاں اللہ نے وراثت کا حقدار بنایا ہے وہاں ان اولیاء کے ذمے یہ بھی لگایا ہے کہ میت پر موجود جو قرض ہے اسے ادا کریں روپے پیسے کا قرض تو سارے سمجھتے ہیں کچھ عبادات بھی میت کے ذمے قرض ہو جاتی ہیں روزہ یہ بھی قرض ہے سام ولی اولیا کے اوپر لازم ہے کہ وہ میت کی طرف سے روزہ رکھے جتنے روزے اس کی زندگی میں آئے اور اس نے نہیں رکھے بیماری کی وجہ سے اولیا روزہ رکھے ایسے ہی آدمی پر حج فرد ہو گیا برداستہ بیچارہ جمع کرواتا رہا نمبر نہیں نکلا فوت ہو گیا یا کسی بھی مجبوری کی بنا پر حج نہیں کر سکا حج اس پر فرض تھا تو یہ بھی اس کے اوپر قرض ہو گیا ہے اس کی جائیداد اور وراثت بعد میں تقسیم کی جائے پہلے اس کے ترکے میں سے حج کیا جائے عبادات بھی قرض ہوتی ہیں ایسے ہی مثلا ایک آدمی کی روٹین ہے کہ وہ رمضان میں ہر سال زکوٰۃ ادا کرتا ہے لیکن سفا بیمار ہو گیا زکات ادا نہیں کر سکا فوت ہو گیا اب اس کے مال میں سے بھی سب سے پہلے زکات ادا کی جائے گی بعد میں اس کی وراثت تقسیم کی جائے گی کچھ عبادات بھی میت کے ذمے فرض ہو جاتی ہیں روزہ بھی انہی میں سے ہے مماتا وہ آنے ہی سام ساماہن جو آدمی فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کے اولیاء اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے جب تک وہ زندہ ہے اللہ تعالیٰ سے شفا کی امید رکھے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کہ ایسے بیمار ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر حضرات بھی جواب دے دیتے ہیں کہ اب اس کے بچنے کی امید نہیں ہے لیکن اللہ اس کو صحت دے دیتا ہے اور پھر وہ کئی کئی سال تک زندہ رہتے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے جو بیمار ہے وہ اللہ کی رحمت پہ امید رکھے یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور صحت دے گا اور جب وہ صحت یاب ہو جائے تو اسے رکھ لے اور کچھ دائمی مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل نہیں ہوتا جو اچانک جب بیماری آتی ہے شروع شروع میں تو بندہ کافی ہل جاتا ہے لیکن جب بیماری اس کے جسم کے اندر رچ بس جاتی ہے اور ایک روٹین بن جاتی ہے پھر اس کے لیے روزہ رکھنا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے ہم نے دیکھے ہیں کئی بندے شوگر کے مریض بلڈ پریشر کے مریض دل کا بائی پاس ہوا ہے سانس کی انہیں تکلیف روزہ رکھتے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہمارے استاد محترم شیخ حافظ عبد المنان نور پوری صاحب حافظ اللہ رحمہ اللہ وہ پورا سال روزہ رکھتے تھے ہر سموار جمعرات کا ایام بیس چاند کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کا عمر ان کی ستر سے ہے اور حالت کیا ہے بلڈ پریشر کے بھی مریض ہیں شوگر کے بھی مریض ہیں اور ان کے دل کا بائی پاس بھی ہوا ہے گرمیاں ہوں سردیاں ہوں سوموار جمعرات کا روزہ انہوں نے رکھنا ڈاکٹر ان کو روکتے کہ آپ روزہ نہ رکھیں وہ کہتے مجھے کچھ نہیں ہوتا روٹین ہے میرا یہ روزہ رکھنے کی رکھ رہے ہیں یعنی اللہ رب العالمین پر ایمان اور یقین یہ بھی بندے کو بڑا سہارا اور حوصلہ دے دیتا ہے خیر یہ فدیے والا کام منسوخ ہو چکا ہے روزہ رکھنا یہ لازمی اور ضروری ہے بیمار آدمی جب صحت مند ہو جائے تو روزہ رکھے اگر صحت مند نہیں ہو سکا اور فوت ہو گیا ہے تو وہ اس کے اولیاء روزہ رکھیں اس کی طرف پھر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرماتے ہیں لباس اللہ کم و ان تم لباس اللہ ہن رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے حلال اور جائز ہے کہ اپنی بیویوں سے مباشرت کرو پہلے شروع اسلام میں یہ منع تھا لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے رخصت دے دی اور فرمایا فل آنا باش روح نہ وقت وقت ما کا تب اللہ لکم اب تمہیں اجازت ہے ان سے مباشرت کرنے کی اور اللہ نے جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اگر اولاد تمہارے نصیب میں ہے تو تلاش کرو وکلو اشرب حتہ الخیت الخیت الاسود من الفجر اور کھاؤ پیو کب تک ہر کے صبح صادق یہ رات کے اندھیرے سے واضح ہو جائے فجر کی سفیدی صبح صادق کا اجالا رات کے اندھیرے کی نسبت واضح ہو جائے یعنی یہ شہری کے وقت کی انتہا ہے کے بعد آداب ہوگی اور کھانا پینا بات اس سے پہلے پہلے آپ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو ایک آدمی روزے کی ایام کے علاوہ کرتا ہے اور جو ہی سبیدہ صبح نمودار ہو اس کے بعد وہ تمام تر کام جو روزے دار کے لیے منع ہیں وہ منع ہو جاتے ہیں اچھا اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ مثلا آج کل تین بج کے پینتالیس منٹ پہ وہ پھوٹنے کا وقت ہے صبح صادق شروع ہوتی ہے تو جو ہی صبح صادق شروع ہو یعنی تین بج کے پینتالیس منٹ پہ کھانا پینا بند حتیٰ کہ اگر کسی نے اپنے منہ میں لکما ڈالا ہوا ہے اس کو چبا رہا ہے اور تین بج کے پینتالیس منٹ ہو گیا تو وہیں پر بریک اس آیت کا تقاضا یہ ہے لیکن اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اتنی سختی نہیں کی بلکہ رخصت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا بلال رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت آزان دیتے ہیں ان کی آزان کی آواز سن کے کھانے پینے سے رکنا جایا کرو وہ تو رات کے وقت آزان دیتے ہیں ان کی آزان دینے کا مقصد کیا ہے جب نا احما خن وجے تاکہ جو سو رہے ہیں وہ بیدار ہو جائیں خبردار ہو جائیں کہ شہری کا وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے اور جو جاگ رہے ہیں قیام کر رہے ہیں تحجد اور تراوی پڑھ رہے ہیں رات کے آخری پہر میں وہ بس کر دیں اور لوٹ آئیں گھروں میں اور آ کے کھا پی یہ مقصد ہے بلا رضی اللہ تعالی عنہ کی آزان یعنی کا وقت بتانے کا نبوی طریقہ کیا ہے آزان آج کل لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے سائرن بجاتے ہیں ہوٹر یہ کام یہود سارا کیا کرتے تھے آج بھی گرجوں کے اندر آپ کو ٹلیاں ملیں گی بجاتے ہیں وہ لوگ اور یہودی وہ نافوش بجاتے تھے وہ سین کے اندر پھونک مارتے جس طرح یہ سائرن کی آواز ہے اس قسم کی آواز نکلتی یہ یہودیوں کا طریقہ ہے مسلمانوں کا طریقہ نہیں پھر کچھ لوگ وہ کہتے ہیں روزے دارو اللہ نبی کے پیارو اس کے شہری کھاؤ ہاں جی یہ طریقہ بھی سنت کے خلاف ہے بدعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دیا ہے وہ کیا ہے اذان اذان کا مقصد لوگ کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ تحجد کی ادان ہے اللہ کے بندوں یہ تحجد کی ادان نہیں تحجد سے روکنے والی ادان ہے نیند سے بیدار کرنے والی ادان ہے یہ شہری کی ادان ہے شہری کی ادان تحجد کی نہیں کیونکہ نبیر اخلاق وسلام مقصد بیان کر رہے ہیں کہ اس آدان کا مقصد کیا ہے نہیں اور اجیٰ کا جو تحجد پڑھ رہے ہیں وہ بس کر دیں اب شہری لیں عام طور پہ لوگ اس کو تحجد کی اذان کہتے ہیں یہ تحجد کی نہیں بلکہ شہری کی اذان ہے اور اس سحری کی اذان اور فجر کی اذان کے درمیان وقفہ بہت تھوڑا وقفہ بہت تھوڑا تقریباً پچیس منٹ آدھے گھنٹے کا اتنا سا وقفہ ہوتا تھا نبی اخلاق اسلام کے لیے کیونکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں بالکل تھوڑا سا ہی ٹائم ہوتا تھا دونوں آزانوں کے درمیان بس یہ اذان دے کے اترتا اور دوسرا وہ اذان دینے کے لیے چڑھ جاتا مقصد تھوڑا سا وقت ہوتا فرمایا کلو اشرب کھاؤ پیوہ ابنا دیا ابن مختوم امسوم کہ عبداللہ ام مختوم رضی اللہ عنہ آدان دے بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی آزان دیتے تھے لیکن رات کے وقت شہری کی اذان دیا کرتے تھے اور عبد اللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر کے لیے آزان دیتے تھے کھاؤ پیو کب تک ابن مختوم کہ عبد اللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آزان دے یعنی شہری سے روکنے اور فجر کا وقت ہو گیا ہے یہ بتانے کا طریقہ کیا ہے آزان دینا اس وقت بھی لوگ سائرن بجاتے ہیں ہوٹر بجاتے ہیں اور کہتے ہیں پانچ منٹ پہلے ہی کھانا پینا بند کر دو اور کھانے والے وہ جب تک ادانے ہوتی رہے کھاتے رہتے ہیں وہ مولوی بھی بےچارے روتے رہتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے بند کر دو بند کر دو بند کر دو تو یہ طریقہ بھی بدعت ہے نبی اسلام تو اسلام سے ثابت نہیں آپ کا طریقہ کیا ہے جو آپ نے سکھایا آزاد دو شہری کا ٹائم ہو گیا ہے شہری کا ٹائم ختم ہوا فجر کا ٹائم شروع ہوا پھر آزان دو اسلام نے جو نشانی مقرر کی ہے وہ ہے آزان یہ یہود و نصارہ والی ٹلیاں اور ہارن سائرن نہیں نہ ہی یہ تصویر روزے داروں اللہ نبی کے پیاروں کی آوازیں یہ نبی رسلاط السلام کا طریقہ نہیں ہے وہ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور طریقوں میں سے بہترین طریقہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور سرولمور صاحب اور کاموں میں سے بدترین کام وہ ہیں جو لوگ اپنی طرف سے ایجاد کر لیتے ہیں دین کے نام پر اور ہر نو ایجاد شدہ کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے کا باعث ہے خیر جب تک عبداللہ ابن ابن مختوم آزان نہ دے کھاؤ پیو یہ شہری کا وقت ہے یعنی یوں ہی آزان شروع ہو اور کھانا پینا بند اس کے اندر تھوڑی سی رخصت اور بھی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کے لیے ادا نگاہی جب تم میں سے کوئی آدمی آزان کی آواز سنتا ہے برتن اس کے ہاتھ میں ہے پانی پینے کا کوئی پیالہ ہے گلاس ہے یا کوئی نوالا اس نے توڑا ہے اور منہ کی طرف لے جا رہا ہے اور اللہ اکبر کی آواز آ رہی اب کیا کرے چھوڑ دے نہیں اتنا دل نہیں توڑتے آپ کا بلکہ اتنی رخصت ہے کہ جو کچھ ہاتھ میں ہے وہ کھا لیں فلاں یا فروغ امین ہوں کوئی برتن اٹھایا ہے پانی پینے کے لیے چائے پینے کے لیے کپ پیالہ ہاتھ میں پکڑا ہے لسی پینے کے لیے دہی پینے کے لیے کوئی بھی چیز ہے جو ہاتھ میں ہے وہ کھا پی لیں تسلی کے ساتھ اس کو پیے کھائیں اس کے بعد آپ کچھ نہیں کرنا جو سامنے پڑا ہوا ہے اس کو بھی پھیرنا یہ یاد رکھنا کئی لوگ کیا کرتے اذان شروع ہوئی وہ کہتے ہیں جلدی جلدی چائے ڈالو اذانیں شروع ہو گئی ہیں نہیں ادان شروع ہو گئی تو ختم جو ہاتھ میں ہے اس کے علاوہ کوئی چیز بھی آپ کے لیے حلال نہیں رہی آپ نبیرہ سلاب کو فرماتے ہیں الفجر فجران فجریں دو ہیں ایک فجر ہے جو نماز کو حرام کر دیتی ہے اور کھانا پینا اس میں حلال ہو جاتا ہے یعنی فجر کاذب شہری اس وقت منع ہے کہ اس وقت کوئی آدمی نماز نہ پڑھے بلکہ پہلے کھائے پیے شہری کر لے یہ نہ ہو کہ وہ نماز پڑھتا رہے اور شہری کا ٹائم ہی گزر جائے اور دوسری فجر یو ہر وہ کھانے کو حرام کر دیتی ہے اور اس میں نماز حلال ہو جاتی ہے یعنی فجر کی آزان جب ہو تو کھانا پینا حرام ہو گیا کھانا پینا بند اور اب نماز کی تیاری تو لہذا اس بات کا ضرور خیال رکھیں اچھا یہ بھی نہ ہو کہ آپ کہیں چلو ہاتھ والی چیز تو کھانے کی اجازت ہے نا دیکھا ایک منٹ رہ گیا ہے آ ابھی شروع ہو جانی ہیں تو حاجی صاحب وہ چاولوں کی پرات ہاتھ بھی اٹھا کے بیٹھ جائیں کھانے کے لیے کہ جی ہاتھ والی تو کھانا جائز ہے نا یہ کام نہیں کرنا ہیلا بہانا نہیں کرنا ایک روٹین معمول میں ایک آدمی جو چیز ہاتھ میں اٹھاتا ہے کھانے پینے کے لیے وہ تو ٹھیک اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیام پھر روزہ پورا کرو رات تک رات شروع ہوتی ہے سورج کے غروب ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہا ہونا وہ ادبر ہا ہونا وہ وہتی شم فقط اب کا رستہ جب ادھر سے رات آ جائے ادھر کو دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار کی افطاری کا وقت ہو گیا یعنی جو ہی سورج غروب ہو فوراً روزہ افطار کر کئی لوگ سورج غروب ہونے کے دو تین منٹ بعد افطار کرتے ہیں کئی لوگوں نے وہ ٹائم ٹیبل بنوائے ہوئے ہیں مثلا آج کل سورج کے غروب ہونے کا ٹائم ہے سات بج کے بیس منٹ تو انہوں نے ٹائم ٹیبل پہ لکھا ہوا ہے افطاری کا وقت سات بج کے بائیس منٹ یا تیئیس منٹ دو تین منٹ لیٹ کیوں اس لیے کہ سورج غروب ہوا ذرا اچھی طرح ہو جائے یہ جو اچھی طرح ہونے والا سلسلہ ہے نا یہ آئیڈیالوجی نبی رسلات اسلام سے ثابت نہیں ہے بلکہ آپ نے منع کیا ہے افطاری کا وقت جو ہی سورج غروب ہو فوراً روزہ افطار کرو اور فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے بھلائی پر رہیں گے ما اجل الفطرہ جب تک وہ افطاری میں جلدی کرتے رہے لیکن جلدی کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ بیس منٹ پہ افطاری کا ٹائم اور آپ انیس منٹ پہ افطار کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ اپنے ارقوبوں کے بل الٹے لٹکے ہوئے تھے القوبہ اس پٹھے کو کہتے ہیں جو ایڑی اور پنڈلی کے درمیان ہوتا ہے عام طور پر کساب کسائی بکرے کی کھال اتارنے کے لیے اس پٹھے کے بال اس کو الٹا رکھاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کچھ لوگ جہنم میں اپنے حقوقوں کے بعد الٹے لٹکے ہوئے تھے پوچھا گیا یہ کیا ماجرا ہے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر دیتے جان بوجھ کے وقت سے پہلے افطار کرنا یہ بھی ہاں بھول کر اگر کوئی آدمی غلطی سے افطاری وقت سے پہلے کر لیتا ہے کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے وہ تو افطاری تو بڑی دور کی بات ہے دوپہر کے ٹائم ہی بندہ اگر بھول کے کھا پی لے کوئی بات نہیں ہوا ہو کو اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے اس کا روزہ نہیں پیتا الخطا والنسیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے میری امت کی بھول چوک معاف کی ہے تو یہ افطاری کا وقت ہے طریقہ کار کیا ہے کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند ایک تر کھجوریں کھا کے روزہ افطار کرتے فعلم یجد اگر تر کھجوریں نہ ملتی فعلا ثمرات پھر خشک کھجوریں کھا کے روزہ افطار کر لیتے اگر وہ بھی نہ ملتی ہسا ہسا بات پانی کے چند بھونڈ بھرتے بسم اللہ پڑھ کے روزہ افطار کرتے اور افطاری کے بعد دعا پڑھتے ذہب زما بوپ اُسابت انشاء اللہ پیاس چلی گئی رگیں تر ہو گئی اور اجر انشاءاللہ اللہ اللہ کے ہاں پکا ہو گیا یہ افطاری کی دعا ہے کچھ لوگ افطاری کے وقت پڑھتے ہیں اللہ تو وبی کا آمن تو آ من تو و واہ کا کر تو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور اسی طرح ایک دعا اور بھی ہے اللہ انی لاکا کن سن تو واہر رشتے کا اختر تو یہ بھی ثابت نہیں ہے افطاری کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھ کے روزہ افطار کریں اور افطاری کے بعد یہ دعا پڑھیں ذہبت جامع وقلت العروق و ثابت الاجر انشاءاللہ ایسے ہی کچھ لوگ شہری کے وقت وہ دعا پڑھتے ہیں وبی سومی غدن نویت من شاہ رمضان کہ میں نے رمضان کے مہینے میں کل کے روزے کی نیت کر لی ہے اس کو نیت کہتے ہیں یہ الفاظ بھی ثابت نہیں ہے اگر کسی بندے نے یہ نیت کی شہری کے ٹائم کہ کل کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں اور کل کو چاند نکل آیا تو پھر اس کی نیت تو گئی وہ روزہ آج کا رکھ رہا ہے اور نیت کل کے روزے کی کر رہا ہے یہ کوئی عقل مندی تو نہیں ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ ٹھیک ہیں جعلی ہیں اگر کسی عقل والے نے بنائے ہوتے تو یہ نہ کہتا وابی سو نہ گئی تھی بلکہ وہ الفاظ کیا ہوتے وابی سومل یومی بھائی تو اگر کسی عقل مند نے بنائے ہوتے الفاظ لگتا ہے یہ روزے کی نیت بنانے والا بھی بیچارہ بے وقوف تھا کوئی قوب تھا کا ہی علم نہیں تھا خیر یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھی نیت تو دل کے ارادے کا نام لوگ رات کو نیت کر کے سوتے ہیں کہ ہم نے صبح کا روزہ رکھنا ہے نیت ہوتی یہی نیت ہے زبان سے نیت یہ کوئی تصور نہیں ہے اس کا اسلام ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وما علیہ السلام